حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ کوئی بدفالی ہے البتہ نیک شگونی مجھے بھری لگتی ہے نیک شگونی کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کوئی اچھا کلمہ سن لے سننے ابو داود حدیث نمبر 3915